کی درایت اور حدیث کی پہچان حدیث کی اقسام راویوں کی سے متعلق اس کی جرح تعدیل اس سے متعلق جو ہے وہ اس علم میں ساری بحث ہوگی تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ روایت جو ہے وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اس کے اندر جرح تعدیل کیا ہوتی ہے اس میں راویوں کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں ثقات راوی کسے کہتے ہیں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور پھر کون سی حدیث ہے جو کس معیار کی ہو تو اس سے اب جیسے قرآن میں نسیکتی سے تو جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ تو بالکل ایک واضح مسئلہ ہے جو کہ نسقتی سے ثابت ہے کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو احادیث میں بھی پھر ہم اس پر غور فکر کریں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے تو اس حدیث کی پھر درجہ بندی کے اعتبار سے مسئلے کی تخریج اور استعمال وہ موقوف ہوگا حدیث کی مضبوطی کے اوپر راویوں کی امانت و دیانت کے اوپر ان کی کتنے ثقہ ہیں ان سب چیزوں کے اوپر موقوف ہوتی ہیں چیزیں تو باقاعدہ اس کا اس کی ابتدا کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں جو پچھلے سال بھی عرض کی تھیں امید ہے میں نے کی ہوں گی وہ دوبارہ سے عرض کیے دیتا ہوں <clears throat> کہ ایک ہیں اس علم کے الفاظ اور ایک ہے حقیقت تو الفاظ کا حاصل ہو جانا بھی بہت بڑی خیر و برکت کی چیز ہے آ لیکن اگر اس کی حقیقت نصیب نہ ہوئی تو یہ زیادہ خسارہ اور نقصان ہے تو اسی لیے قرآن پاک میں بھی جہاں علماء کی تعریف آئی ہے وہاں پر ڈیفینیشن جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو جن کے اندر تقوی ہے جو اور وہ وہ تقوا جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے تقوا دراصل نام ہے گناہ کو چھوڑ دینے کا نیکی کرنے کا نام تقوا نہیں ہے نیکی کرنا اچھی چیز یقین بہت اچھی چیز اس میں تو کوئی شک کی چیز نہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ گناہ کا چھوڑنا ہے اور ہمارے معاشرے میں وظیفے کر لینا تسبیحات پڑھ لینا تلاوت کر لینا نوافل پڑھ لینا شب قدر شب برات ان موقعوں پر اس کے مختلف وظائف اعمال چیزیں یہ سب کچھ کر لینا یہ سمجھ میں آتی ہیں <clears throat> لیکن جو گناہ چھوڑنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں تو آتا ہوگا لیکن اتنی معمول بہا چیز بن چکی ہے کہ توجہ اور دھیان نہیں جاتا حالانکہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ چار ایک ٹینکی ہے پانی کی اور اس میں آپ چار اطراف سے خوب پانی ڈال رہے ہیں لیکن آپ نے چار اطراف سے تو پانی ڈالنے کی جگہ بنا رکھی ہے اور پچیس اطراف سے وہ پانی نکالنے کی جو ہے وہ سوراخ بنے ہوئے ہیں تو وہ پانی کبھی بھی اس میں جمع نہیں ہوگا اور جتنی محنت سے کیا ہوا جمع کیا ہوا پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ گناہ جب آدمی اس سے صادر ہو جاتے ہیں تو پھر علم کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے عبادات کی توفیق ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف سے نظر کرم جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں تو تقوی دراصل نام ہے پوری بھرپور محنت کر کے گناہ کو چھوڑنے کا اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب گناہ کا آدمی چھوڑ دیں تو اس چیز کی ہم میں سب سے زیادہ محتاج ہوں ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ جو علوم ہیں ان علوم کی, کی کا شکرانہ یہ ہے اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ان علوم کے حاصل کرنے کی وقت دیا ہمت دی استعداد دی ہمارے اندر یہ خواہش کو بیدار کیا یقیناً یہ خواہش ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں خواتین ہیں لیکن یہ خواہش اللہ نے چند لوگوں کے دلوں میں ڈالی میں عر دلہ بھی خیرن یفقہ یو فق اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اسباب جس جو دین کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو میسر فرما دیں تو یقیناً اللہ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو یہ کتنی ناشکری ہوگی کہ اللہ تو ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے اسی محسن کے کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کریں اور اس کی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے ہم نہ رکیں تو اب اس میں ضروری جو چیزیں ہیں گناہ چھوڑنے کے حوالے سے وہ ویسے تو جو قبائر ہیں اس کی فہرست بھی مشکات شریف میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اور بھی احادیث میں روایات مل جاتی ہیں قبائر لیکن قبائر سے تو الحمدللہ بچت ہو ہی جاتی ہے سوائے چند ایک کے جس میں غیبت اور جھوٹ آ جاتے ہیں بچت ہو جاتی ہے لیکن صغائر پر جب اصرار ہو جاتا ہے تو یہ بھی قبائل بن جاتے ہیں صغیرہ پر اصرار یہ بھی قبیلہ ہو جاتا ہے اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں کہ جس سے آگے بڑھنے کا وہ جذبہ وہ شوق وہ ہمت وہ ولولہ وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے تو اس سے بچنے کی بھی کوشش پوری کرنی چاہیے دعا بھی ساتھ ساتھ بھی کرنی چاہیے اس میں اخلاقی بیماریاں زیادہ ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی بہت اس پر گفتگو کرتے رہا کریں گے اخلاقی بیماریاں اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارے جو زیادہ ہیں جس میں دل کی جو دل سے متعلق جھوٹ ہو گیا غیبت ہو گئی بدگمانی ہو گئی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ہرس ہے لالچ ہے تکبر ہے غصہ ہے کینا ہے اس سے متعلق جتنی بھی روحانی امراض ہیں کبر ہے عجب ہے خود پسندی ہے اپنی رائے پر اصرار خود پسندی عجب بہت ساری اور یہ چیزیں بڑی محنت سے نکلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم لگتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے فوکس ہو کر محنت کرنی پڑتی ہے تب پھر یہ چیزیں نکلتی ہیں جیسے کینسر ایک مرض ہے یا اور دیگر امراض ہیں ٹی بی ہے یہ صرف تھوڑی بہت ہلکی پھلکی دوائی سے نہیں یہ ختم ہوتی ہے اس کے لیے مکمل باقاعدہ فوکس ہو کے ٹارگیٹڈ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی یہ دل کی روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے باقاعدہ ٹارگیٹڈ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ دل سے نکلتی نکلنا شروع ہوتی ہیں اور اس چیز کا پھر جب آدمی کوشش اور محنت کرتا ہے اور پھر جب یہ چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تب جب نور وہ نور جب آدمی کو ملتا ہے وہ نور ہزار پارے قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی نہیں ملے گا جو گناہ چھوڑنے سے جو نور ملے گا ایک ہزار رکعت نفل پڑھ کر وہ نور نہیں ملے گا جو کبر کے چھوٹ جانے سے یا جو رجب اور یا جو حسد اور کینے کے ختم ہو جانے سے جو نور ملے گا جو اللہ کی عطا ہوگی جو اللہ کی محبت دل میں آئے گی وہ ایک ہزار رکعت نفلوں سے بھی نہیں ملے گی تو اس لیے محرمات کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ ہماری عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں رجحان اس چیز کا کم ہے اہل علم حضرات میں جو ہے وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو فوکس کر کے کرنی چاہیے ہوتی ہیں جس میں حسد بہت زیادہ ہے کسی نے کہا چونکہ آپ لوگ اب ایک آخری مراحل میں ہیں تو اس لیے اب ہم تھوڑی سی کھل کر بات کر لیا کرتے ہیں ورنہ شروع کے ابتدائی درجات کے طلباء کو یا عوام کو تو یہ باتیں نہیں کی جا سکتی وہ کسی نے شیطان کو دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی گٹڑی باندھے تو جا رہا تھا اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا اس نے کہا کہ اس میں حسد ہے اس نے کہا اچھا حسد ہے اس میں اس نے کہا کہتا اتنا حسد کہاں لے جا رہے ہو تو اس نے کہا آگے علماء کا مجمع یہ سب وہاں بک جائے گا حکایت ہے شیخ سادی کی ہے غالباً یا اور کسی کی حکایت ہے تو یہ اہل علم میں یہ اگر حسد آ جائے کہ وہ مجھ سے بڑھ گیا اس کے نمبر مجھ سے زیادہ اچھے آ گئے اس کی ہینڈ رائٹنگ مجھ سے اچھی ہے فلاں کا اس کے پاس اتنے طلبا شاگرد آ گئے اس کا اتنا مدرسہ بڑا بن گیا اس کی اتنی پذیرائی کیوں ہوگی اس کی اتنی عزت کیوں ہوگی میرے سے تو کلاس میں نکما تھا عبارت تو میں اس کو پڑھاتا تھا پڑھاتی تھی کوئی بھی اینی کائنڈ آف حسد کی کوئی بھی ایسی چیز آ گئی دل میں کبر آ گیا اپنی کسی بھی صفت پر خود پسندی آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے دوسرے بھی اچھے ہیں لیکن میری تو بات ہی کیا ہے جو میں سمجھی ہوں یا جو میں سمجھا ہوں وہ ابھی دوسروں کو نہیں اس چیز کا ادراک اور اس کی فہم حاصل ہوئی تو اس سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے یہ نکلتے نکلتے نکلتی اتنا آسان نہیں ہے یہ نکلنا کہنا آسان ہے کہ نہیں ہے میرے اندر تکبر لیکن اللہ والوں کے پاس جانے سے پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے تو بہرحال یہ میں نے بات اس لیے ابتدا میں کی کہ علم اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اہل علم حضرات وہ ہونے چاہیے کہ جو کہ میرا اپنا یعنی ذاتی اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا اپنا ذاتی جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ بہت تھوڑے طلباء کو علم کے حصول کے لیے مدارس کو لینا چاہیے بھر بھر کے نہیں لینے چاہیے تھوڑے سے ہوں لیکن ہوں کوالٹی کے کہ جب وہ باہر نکلیں تو پھر لوگ کہیں کہ واقعی عالم یہ ہوتا ہے واقعی عالمہ یہ ہوا کرتی ہیں ورنہ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اس میں بھی مسلحت ہوگی ہمارے بڑوں نے جو بھی اس کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اچھا جی اب ہم باقاعدہ اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہیں اللہ میسر ولا عاصر وتمم بالخیر و نستعین آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے اللہ میسر بلاۃ وتمم بالخیر و نستعین اللہ میسر وتمم بالخیر و نستعین ڈاکٹر محمود اطحان اس uh, کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے ابتدا میں ایک uh, بیباچہ بھی لکھا ہے مقدمہ جسے کہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتاب کس نہج پر لکھی ہے اور کیا ان کا اسلوب کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا بنی تو یہ بہتر ہوتا ہے حالات زندگی بھی میں انشاءاللہ کسی وقت میں بتا دوں گا ویسے یہ ایک سوال بھی آ جایا کرتا تھا ہمارے وقت میں تو اب پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے لیکن کتاب کے مصنف کے حالات زندگی لکھیں یوں بھی کبھی سوال آ جایا کرتا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو علم میں ہونا چاہیے ہمارے ایک استاد صاحب سے بلکہ بہت سارے اور بھی اساتذہ کہ جس مصنف کی کتاب کو آپ شروع کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس سے علم لے رہے ہیں اس کی اچھا اب اب اب آواز ٹھیک ہے جی جی تو ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کی کتب سے آپ استفادہ کر رہے ہیں تو ان اساتذہ کو یعنی وہ جو علماء ہیں جن جو کتابوں کے مصنفین رہے ہیں دو رکت نماز نفل پڑھ کر ان کو ہدیہ پیش کر دیا جائے اور ان کے لیے دعا بھی کر دیا کر دیا کریں وقتاً فوقتاً یہ علم میں برکت کا ایک بہت ہی عمدہ نسخہ ہے کیونکہ جس کا علم ہے علم تو خیر خدا بندی ہے لیکن جس کے ذریعے اور وسیلے سے ملا ہے اس کی اگر اس کو اپنے اس ثواب میں شریک کر لیا جائے تو اس سے علم میں برکت نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں جن جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں گویا کہ یہ بھی ہمارے اساتذہ ہی میں سے ہوئے <clears throat> جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابتدا کر رہا ہوں عربی عبارت ہے اس کا بس میں جلدی جلدی ترجمہ کر دوں گا یہ اس کا تعلق بس صرف ترجمے سے ہی ہے سمجھ لیں یہ کوئی سوال نہیں ہے کوئی وفاق میں کوئی اس کا امتحان نہیں آنا ہے مقدمے کے بعد جہاں سے انہوں نے اپنی الحمد للہ المسلمین کا ابتدا کی ہے تو فرماتے ہیں کہ الحمد للہ من مناسمین اب انضار القرآن الکیم و تکفل اب حفظی صدوری و ستوری الائمدین رجاع امن تطیمت حفظہ حفظ سنتی سید المرسلین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مسلمانوں پر احسان کیا مننا اب چونکہ یہ سبق جو ہے وہ اصول حدیث کا ہے تو اس لیے اب میں عبارت جلدی پڑھوں گا اگر یہ ادب کا ہوتا تو پھر میں ہر جگہ رکتا ہر سیرے کے جو ہے وہ بتاتا کہ یہ اس کے ابواب کیا ہیں کیا نہیں ہیں لہذا صرف جلدی جلدی ہم اس کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے احسان کیا مسلمانوں کے اوپر بے انضار القرآن الکریم قرآن کریم کو نازل کرنے کی کے ساتھ اب حفظ ہی فصدوری بستور اور تکفل ذمہ داری لے لی ہی اس کی حفاظت کی فصدوری سینوں میں بستور اور آیات کے لکھائی کے اعتبار سے یوم الدین قیامت کے دن بجا عالم ام حفظ ہی اور بنا دیا حفظ ہی کا مرجع قرآن کریم قرآن کریم کے حفظ کو کا تتمہ بنایا کیا کس کو بنایا حفظ سنت سید المرسلین حضور علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کو تتمہ بنا دیا قرآن کی حفاظت کا کیونکہ حدیث محفوظ ہے ہوگی تو قرآن محفوظ ہوگا نا کیسے دلیل اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے دلیل کیا ہے کس نے کہا کہ قرآن محفوظ ہے کیسے پتا چلا آپ کو کہ قرآن محفوظ ہے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا نا حضور علیہ السلام نے اس کو محفوظ قرار دیا تو حضور علیہ السلام کو مانے بغیر یعنی حضور کو ماننے سے مرادی حضور کی حادیث کو ماننا تو حضور کی گفتگو آپ کی فعل قول تقریر اس کو مانے بغیر یا اس کی حفاظت کے بغیر تو قرآن کی بھی حفاظت ممکن نہیں ورنہ تو آپ کہہ نہیں سکتے نا کہ قرآن محفوظ ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن جو ہے اللہ نے ٹھیک ہے قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن ایک عام مسلمان کو جس کا قرآن پر اعتماد نہیں ہے عام مسلمان کہتا ہوں ایک عام کافر کو وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن محفوظ ہے کیونکہ حدیث محفوظ ہے اور حدیث کیوں محفوظ ہے اس لیے کہ اسماع الرجال رجال کا فن ہمارے پاس موجود ہے ہم منطقی انداز میں ثابت کر سکتے ہیں بغیر قرآن اور حدیث کی دلیل لیے بغیر کہ یہ جو علوم ہمارے پاس ہیں حدیث یہ بھی محفوظ ہے اور جو قرآن ہے وہ بھی محفوظ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ راوی ہمارے پاس جو ہیں ان کے احوال زندگی تاریخی کتب میں موجود ہیں وہ وہ راوی اس ان احادیث کے ہیں کہ جن کے زبان سے جھوٹ کا بیان ہونا جو ہے وہ محال تھا ناممکن تھا تو تاریخ میں ایسے حضرات کے واقعات ملتے ہیں تو یہ ہے وسلاۃ وسلم علیہ سیدنا و نبی جینا محمد الذي اوکل اللہ علیہ طبیانہ ما ارادہ من تنزیل الحکیم بقول تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون <clears throat> اور درود و سلام ہو ہمارے سردار پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ اوکل اللہ اللہ علیہ کہ تعالی نے وکیل بنایا یعنی ذمہ داری دی اللہ تعالی نے ذمہ داری دی ان کو طبیانہ بیان کرنے کی ما ارادہ ہو جس کا اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا یعنی قرآن کریم کے بارے میں من تنزیل حکیم بقول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ کہ کا ذکر ہم نے آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک نازل فرمایا آپ کی طرف لتبین الناس تاکہ نے تھا کہ آپ لوگوں کو بالکل کھول کر واضح بیان کر دیں ماں وہ چیز جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہے جو قوموں کے اوپر جو عوام کے اوپر لوگوں کے اوپر جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے آپ ان کو بیان فرما دیں ملا یہ تفق کروں تاکہ وہ لوگ خوب جو ہے وہ غور و فکر کریں اس میں فقامہ فقامہ بس آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی اقوالی ہی و افعالی ہی و تقریر آتی ہی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے مطلب آپ نے ارادہ فرما لیا آپ شروع ہو گئے اپنے <clears throat> اقوال کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ اور اپنی تقاریر کے ساتھ بھی اسلوب ان واضح مبین مبین ایسے اسلوب کے ساتھ جو کہ بڑا واضح تھا اور جو کہ بڑا کھل کر بیان کر دینے والا تھا تو آپ نے قرآن کریم کو اپنے تقاریر اپنے انداز اور اپنے افعال اور اپنی گفتگو کے ساتھ واضح کر دیا والرضا عن الصحابة الذين تلقوا تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فضعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شبائب التحريف والتبديل اور آه، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہو یعنی خوب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہو عانص صحابہ صحابہ کے اوپر اللہ تلق اسنت نبویہ جنہوں نے پائی جنہوں نے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا محفوظ رکھا اور اس کو آگے نکل کر دیا مسلمانوں تک کما سمے ہوا جس طرح کے سنا تھا خالص من شبہ اب تحریف اب تبدیل تحریف اور تبدیل کے اندیشوں سے بالکل خالص ہو کر یعنی ان تمام جو تحریف اور تبدیل ہو جاتی تھی ان سب سے محفوظ رکھ کر اینڈ جس طرح سنا تھا اس کو آگے اسی طرح پیش کر دیا والرحمت والمغفرت للسلف الصالح الذين تناقلوا الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل اور رحمت و مغفرت و سلف صالحین کے اوپر جنہوں نے سنت مطہرہ کو اب صحابہ کے بعد اب سلف صالحین آ کہ جنہوں نے سنت مطہرہ کو جو ہے وہ نقل کیا جیلن عن جیلن نسل در نسل ووضعوا لسلامتی نقلیہ و روایتی ہے قواعد و ضوابط اور وضع کیے اس حدیث کی نقل اور اس حدیث کی روایت کے لیے کی روایت کی سلامتی کو یعنی محفوظ کرنے کے لیے نقل یہ و روایت یہ حدیث کی روایت یا حدیث کو نقل کرنے حدیث کی نقل کی حفاظت کے لیے سلامہ حفاظت حفاظت کے لیے وضع کیے کیا قواعد مفول و ضوابط جمع مطلب جموں اس لیے اس کے اوپر صرف زبر و ناگے دقیقتاً اس کی صفت آ رہی ہے ایسے قواعد اور ضوابط جو کہ بڑے باریک تھے کیوں لتخلیسی تحریف المبتلین تاکہ اس کو محفوظ کر دیں خالص کر دیں اس احادیث مبارکہ کو من تحریف المبتلین سے ٹھیک چل رہے ہیں نا کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ترجمہ ہی ہے بس جی والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد روايه السنه وضوابطها وضوابطها جواب بیتہ ہی ٹھیک ہے کیونکہ قواعد پہ اس کا ارتق پڑے گا جی والجزاء والجزاء الخير اور خیر ہو جزا ہو لمن ان لوگوں کے لیے خلف السلف جنہوں نے سلف کی اتباع کی کون من العلماء المسلمین الزین کون تلق جنہوں نے پھر ملاقات کی مطلب جنہوں نے پایا قواعدہ روایت سنتی سنت کی روایت کے قواعد کو جنہوں نے پایا یا بنایا و ضوابط اور سلف سے انہوں نے جو ضوابط پائے تھے حج ورت وط طبہ و جمع ہوحا بس انہوں نے اس کو مہذب کیا مرتب کیا جمع کیا مہذب عربی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اور نکھارا في مصنفات مستقلة इसको निखारा جمع किया مرتب किया مختلف تصنیفات میں يعني مصنفات کا مطلب تصنیفات سمیت فیما بعد اور بعد میں ان کا نام رکھا گیا بی علم مصطلح الحدیث حدیث کی اصطلاحوں کا علم اما بعد <clears throat> فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم المصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان وكأن وکانا وکان المقرر تدریس کتاب علوم الحدیث لابن صلاح اما بعد بعد الحمد والصلاة بعدو کے بعد مضاف الی محفوظ ہوتا ہے حمد و صلات کے بعد بہرحال کل کلف تو میں مکلف بنایا گیا منذ سنوات ان کئی سالوں سے بھی تدریس علم المصطلح حدیث حدیث کی اصطلاحات کے علم کا جامع اسلامیہ کی کلیت الشریعہ کے اندر مدینہ منورہ میں وکان المقرر اور وہ جو وہ چیز جو مقرر ہوئی تھی الفلام موصولہ ہے یہ المقرر کا الفلام موصول ہے وہ چیز جو مقرر کی گئی تھی وہ کیا تھی تدریس کتابی علوم الحدیث ابن صلاح ابن صلاح کی کتاب ہے وہ علوم حدیث اس کی تدریس جو ہے وہ طے ہوئی تھی ثم قررت الجامعات پھر اس جامعہ نے طے کر دیا مختصرہ ہو اس کتاب علوم حدیث کی کتاب کا ایک اختصار مختصر جس کا کیا نام تھا التقریب کتاب کتابت تقریبی اس کتاب کی علوم حدیث جو کتاب تھی اس کا بھی ایک مختصر رسالہ کہہ لیں یا مختصر کتاب اس کی کہہ لیں اختصار کے ساتھ اس کتاب کا ایک ایک اور کتاب بنائی گئی تباہ ہوئی شائع ہوئی جس کا نام تھا کتاب التقریب جو کہ امام نبوی کی تھی رحمۃ اللہ علیہ اچھا بجٹ تو مات طلبا تھی بعض طلبا کے لیے مع طلبہ ساتھ لیکن یہاں پر لیے کے لیے مانا میں نے طلبہ کے لیے پایا بعض صعوبات چند مشکلات کو فی تدریسی حاضین الکتابین دونوں کتابوں کی تدریس کے اندر اعلیٰ جلالتی باوجود یہ کہ وہ بہت عظیم القدر کتابیں ہیں و غرارتی ہیما اور ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں غرار غزارتی اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں غزل کی جمع دراست نظامی <clears throat> یہ مفول بن رہا ہے تو کا کہ پایا میں نے کچھ اس کے جو دروس تھے یہ نکرا ہے نا تو نکرا کے اوپر جب تنوین آتی ہے تو تنقید اپنا فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب قلت کا قلت کا فائدہ تو کچھ دروس دروس نظامیہ میں سے کچھ دروس جو ہے وہ میں نے پائے کیا ان کے اندر مشکلات کو پائے مفول ثانی بن جائے گا بجتوں کا سمجھ میں آ گئی جی عبارت یہ جی هذه حاضی التطويل کی بازل ابحاسی ان توبات خاص طور پر جو ابن صلاح کی کتاب تھی اس میں اس میں تطویل زیادہ تھی ومین ہا اور اس میں سے اور شروعات میں سے اور ایک ثروبت کیا تھی الختصار الباز الآخر دوسری کتاب جو تھی اس کے اندر بہت زیادہ اختصار تھا پہلی کتاب میں طوالت زیادہ دوسری میں اختصار زیادہ ولا سیما فی کتاب نبوی جو کہ امام جو امام نبوی کی کتاب تھی اس میں زیادہ اختصار تھا ومینہ صعوبت العبارہ اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو تھا وہ عبارت کا مشکل ہونا تھا عبارت بہت کٹھن اور مشکل الفاظ استعمال ہوئے تھے ومینہ عدم تھا کام بادل ابحاس اور انہی صحبت میں سے ایک تھی عدم و بعض بازل بعض ابحاس کی تکمیل پوری طرح سے نہیں تھی کامل نہیں تھی پوری پوری ابحاس کو صحیح طرح سے ہر چیز اس کے اندر شامل نہیں تھی کچھ انہوں نے نکالی ہوئی تھی غزالی کا اور یہ کا ترک تعریفی اور وہ بعض چیزوں کا نکال دینا بعض ابحاس کا نکال دینا اس کی مثال کیسی ہے کا ترک تعریفی تعریفی ڈیفینیشن ہی نہیں تھی تعریف تعریف نہیں تھی مثال کے طور پر او اغفال مثال یا پھر تعریف تو تھی لیکن مثال سے غفلت ہو گئی تھی او عدم ذکر الفائدہ یا پھر تعریف بھی تھی مثال بھی تھی لیکن فائدے کا ذکر نہیں تھا کہ بعد میں فائدہ یا نوٹ ایک لکھا ہوتا نہیں وہ نہیں تھا او ذاکہ یا پھر اس سے ملتی جلتی او آدمی تاریجی اعلیٰ اشر المصنفات یا پھر <clears throat> مشہور مشہور مصنفات کہتے ہیں کتب کو مشہور جو تصانیف تھیں اس موضوع پر ان کے ذکر سے قدم توجہ برتی گئی تھی ان کا ذکر ہی نہیں تھا وہ معاشبہ ذالکہ یا پھر اس سے اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کچھ باتیں تھیں باب جت غیر ماما من کتب القدمین فیاض الفن نے ان دونوں کے میں نے کتب کے علاوہ بھی جتنی بھی متقدمین کی کتب تھیں اس فن کے اندر ان کے اندر بھی میں نے ایسی چیزیں پائیں کزالی کئی بلکہ ان کتب غیر شامل بلکہ بعض تو ان میں سے کتب ایسی تھیں جو کہ شامل نہیں تھیں لیکن علوم الحدیث تمام حدیث کے علوم کو اور بعضہ غیر و مہذبین اور بعض جو تھیں وہ شامل تو تھیں لیکن غیر مہذب تھیں یعنی ایک ایک ایک مرتب یا مہذب انداز میں اس کو کہہ لیں آپ مہذب سے آپ کہہ لیں اس کے لیے اردو میں ہم کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ خوبصورت انداز خوبصورتی کہہ لیں اس اس انداز میں جو ہے اس کو وضا نہیں کیا گیا تھا بلا مرتب بھی اور ترتیب بھی نہیں تھی کوئی جو فصل جس جگہ ہونی چاہیے وہ اس جگہ نہیں تھی <clears throat> واحض رحم فضلی کا ہوا اما اور ان کا یوں یہ سب کچھ غیر مہذب اور غیر مرتب ہونے کی جو وجہ ہے یا اس کا عذر تھا ان کا وہ یا تو یہ ہوگا کہ وضوح العموری اللہ ترقوہ بن نسبتی لہوم کہ اس زمانے کے اندر وہ امور بہت واضح تھے ہر آدمی کو معلوم تھے لہٰذا انہوں نے لکھا ہی نہیں اس میں اما وضوح العمور امور کا واضح ہونا اللہ ترقوہ جن جن امور کو انہوں نے چھوڑا تھا بن نسبتی لہوم نسبت کرتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اس وقت میں جو امور انہوں نے چھوڑے تھے وہ سب لوگوں کو پتا ہوتے تھے اسی انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہی نہیں کہ یہ تو سب اس میں سے ہیں آلریڈی نون چیزوں میں سے ہیں تو انہوں نے لکھا نہیں اب الحاجی بعض البحاسی بن نسبتی اور جہاں تطویل کی <clears throat> لمبا کیا وہاں پر حاجت ہوگی اس زمانے میں ان ابحاس پر گفتگو نہیں ہوتی ہوگی تو اپنے زمانے کی نسبت کرتے ہوئے بعض ابحاس کے اندر تطویل کی حالت محسوس ہوئی ان کو اوغیر کا ممان عارف ہو اولا عارف ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے ہیں تو لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر ان کتب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کمیاں بیشیاں تھیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے لیے اس کتاب کو لکھنے کا وجہ اپنی بتا رہے ہیں فرائت فرائت ان ان اضاع بین طلبتی پس گمان کیا میں نے یا سوچا میں نے کہ میں رکھوں بین طلبہ طلبہ کے سامنے فی کلیات شریعہ شریعہ کے طلبہ کے سامنے کتابا ایسی کتاب جو کہ سہل فی مصطلح الحدیثی و علومی یو علیہم جو کتاب آسان کر دے ان کو فہم قواعد هذا الفن اس فن کے قواعد کے فہم کو و مصطلحات کو بتقسیم کل بحث الى فقرات مرقمت متسلسلت مبتدئا بتعریفه وذالک اور یہ اسی وقت ممکن وذالک کا بھی تقسیم ہے اور یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تقسیم کرتے ہوئے ہر بحث کو اس کی فقرات ایسے فقروں کے ساتھ جملوں کے ساتھ جو کہ مرقمہ ہیں اور مسلسل ہیں مرقم ویسے تو رقم کرنے کو ہی کہتے ہیں رقم کرنا لکھنا تو ایک تھوڑی سی یہ منقش عبارت ہی ہے مسلسل ایسے فقرات جو کہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہیں ہر کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک سلسلہ سلسلہوار بحث ہے ایسے نہیں کہ رینڈملی کوئی چیز کہاں لکھ دی کوئی چیز کہاں لکھ دی ویسے پرانی کتابوں میں یہ چیز ہوا کرتی تھی اور پرانے علماء کے بیانات میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو بھی چیز آتی تھی بس وہ ذہن میں اسی وقت ہی وہ بیان کر دیا کرتے تھے ایون آپ حضور علیہ صلاحت والسلام کے خطبات کو بھی دیکھی تو ان میں کوئی بہت لمبے تسلسل نہیں ہوتے صحابہ کرام کے اچانک جو جو بات ہے بس اتنی بات کی پھر اس کی اگلی بات پھر اس سے اگلی بات کوئی بھی رینڈملی چیزیں بیان کر دیا کرتے تھے تو تو کہتے ہیں ابتدا کی ہے میں نے بھی تعریف ہی تعریفات کے ساتھ سما بھی مثالی پھر میں نے مثال دی ہے سما بھی اقسام ہی پھر اس کی اقسام مثلا مثال کے طور پر لیکن اختتام کیا کیا ہے مختم بھی فکراتی شریل مصنفاتی اختتام میں نے کی لکھنے کے ساتھ بڑی مشہور کتابوں اس اس فن کے اندر مشہور کتابوں کے نام بھی میں نے لکھ دیے ہیں کہ اگر میری کتاب سے تسلی تشفی نہ ہو تو پھر میں نے اس فن کی جو مشہور کتب اور لکھی گئی ہیں پہلے زمانوں میں میں نے ان کے بھی نام اس میں لکھ دیے ہیں بے فقرہ فکرہ کہتے ہیں فکرہ جیسے ہم لکھتے ہیں جملہ اچھا جی اچھا کلو ظالی کا بھی عبارت ان سہلت اور یہ سب جو میں نے بات کی لکھی ہیں اس کے اندر بہت سہل عبارت کے ساتھ اسلوب ان علمی ہیں لیکن علمی اسلوب ہے واضح ہے لئی صفی تاقید ان غموسن کوئی گہرائی نہیں ہے کوئی مشکلات نہیں ہے تاکید عاقت سے گنجلک نہیں ہے ولم عارج جعلی کثیر من الخلافی اور نہیں میں نے ہمت کی ہے اس بات کی کہ بڑے اختلافات کو میں ذکر کروں و اور مختلف جو اقوال ہیں امہ کے حدیث کے متعلق وابست المسائل اور مسائل کی لمبی لمبی باتوں کو وسیط مسائل کو کیوں مراعات رعایت رکھتے ہوئے القلیلہ المخ المتخصصہ لحاظ <clears throat> رعایت رکھتے ہوئے حصے کی زمانے زم... یعنی وقت زمانے سے مراد وقت قلیلہ اس کی صفت ہوگی تھوڑے وقت تھوڑے سے وقت کے حصے کی ہدایت رکھتے ہوئے جو کہ تھوڑا سا وقت مختص ہوتا ہے اس علم کے لیے کلیت و شریعہ میں کلیات و شریعہ یعنی شریعت شریع علوم کے <clears throat> جو فیکلٹیز ہیں ان کے اندر اس علم کو کے لیے بہت تھوڑا سا وقت مقرر ہوتا ہے حصص حصہ تو بہت تھوڑا حصہ چونکہ مقرر ہوتا ہے اس لیے میں نے بہت لمبی چوڑی گفتگو اور اختلافات اور اقوال بیان نہیں کیے ہیں بکلیات دراسات الاسلامی ہے اسی کی وسمئی تو اور میرا نام رکھا ہے اس کا تحصیلی مصطلف الحدیث تیسیر یہاں پر چونکہ آپ سمئی تو کا مفول بن جائے گا اس لیے رات پر ہم زبر دے رہے ہیں <clears throat> ولس تو ارا ان حضرت کتاب یغنی عن کتب العلماء الافتمین لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ میری یہ کتاب آپ کو بے پرواہ کر دے گی علماء متقدمین کی کتب سے فی حضل فن اس فن کی کتابوں میں فائنما فسد تو مفتاح اللہ بلکہ میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ میری یہ کتاب کنجی بن جائے گی دیگر کتابوں کے لیے وہ مذکرم دافی ہے اور ایک مذاکرہ بن جائے گی ان سب باتوں کا جو جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے وہ میسرم للوصول علاقہ میں معنی ہے اور سہولت کار بن جائے گی میری یہ کتاب پہنچنے علاقہ میں معنی ہے ان کتب کی جو معنی ہیں ان تک پہنچنے کی کے لیے ایک سہولت کار ہوگی میری یہ کتاب كتب والعلماء مرجعا للعلماء وتظل تضلقتبلمتیقدمینا و سے ہونا یہ مراد ہے تو اور کتب اور والعلماء علامین جو آئمہ ہیں اور علماء متقدمین ہیں ان کی جو کتب ہیں وہ مرجع ہیں علماء کے لیے وہ اصل تو وہی ہیں میری یہ کتاب جو ہے وہ ٹھیک ہے آج کل کے لوگوں کے لیے آسان ہے لیکن اصل مرجع وہی کتب رہیں گی للعلماء اور متخصصین فی هذا الفن کے لیے بھی وہی کتابیں جو ہیں وہ رہیں گی وہ منه اور وہ کتابیں معین ہوں گی چشمہ معین کا مطلب مددگار بھی اور معین کا مطلب چشمہ بھی فیازا جو کہ بہت سیراب کرنے جو بہت چلنے والا ينهلون منه جس سے وہ سیراب ہوں پانی کو حاصل کریں جس سے اچھا جی آگے کہتے ہیں ولا یفوتنی ان اذکر انه صدر فی الابینۃ الاخیرہ اور نہ فوت ہو جائے مجھ سے یہ بات کہ میں تذکرہ کروں یعنی میں تذکرہ کرنا نہ بھول جاؤں اس بات کا کہ ان کہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ واقع ہوئی واقع ہوئی ہیں کتب اس کا فائدہ صدرہ کا واقع ہوئی ہیں فی الابینۃ الاخیرہ آخری وقت میں ابھی نا آن کی جمع ہے الآن کہتے ابھی تو اس کا مطلب ایک وقت بھی ہوتا ہے تو آن کی جمع امین ہوتی ہے تو آخری وقتوں کے اندر بہت ساری کتب صادر ہوئی ہیں لباس الباحثین فیح جی بعض بحث کرنے والوں کی طرف سے بہت ساری کتابیں آخری زمانے میں آئی ہیں فیحا الفوائد الغزیرہ جن کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں لاسیما خاص طور پر الرد شبہ المستشرقین جس میں مستشرقین کے شبہات پر رد ہے ازالہ ہے بل منحریفین اور جو بالکل ہی منحرف ہو جاتے ہیں ان کا بھی لاکن بعضہ متور لیکن وہ بعض کتابیں جو ہیں متول ہیں وہ بعض مختصر ہوں لیکن بعض بہت ہی مختصر بعض غیر المستوعبن اور بعض جو ہے وہ اپنے پورے موضوع کو مستوائب نہیں ہے اس کو شامل نہیں کرتی گھیرتی نہیں کتابی پس میں نے ارادہ کر لیا کہ وہ میری کتاب ولی وسطن درمیان بین تطویل اختصار تطویل اور اختصار کے درمیان میں وہ مستوب جمیل ابحاس اور وہ مستوعب ہو یعنی وہ احاطہ کرنے والی ہو تمام ابحاس کا تو یہ بس میں نے صرف اس لیے بیان کیا کہ ان کا ایک ابتدا میں انہوں نے <clears throat> اس کو وجہ اپنی کتاب کی بیان کی اور تھوڑی سی مناسب جی، فی نش علم المصنفات اچھا جی اب آواز ٹھیک ہوگی جی تو جو مقدمہ علمیہ ہے وہ کیا ہے فی نش علم المصطلح علم مصطلح جو ہے اصطلاحات حدیث کا جو علم ہے اس کی تاریخ نشع ابتدا کہاں سے اس وہ شروع ہوئی المصنفات فی اور اس کے اندر مشہور کتب کون کون جو ہے وہ سی ہیں اعلیٰ اور یہ مقدمہ جو ہے وہ مشتمل ہوگا نبزت تاریخیت علم المصطلح والاطوار التي مر بها کہ کچھ تاریخیت تاریخی نبزہ مختصر سی تاریخ عن نش علم مصطلح حدیث کی نشات کہاں سے ابتدا ہوئی شروع کہاں سے ہوئی اس کی ابتدا والاطوار اور وہ احوال یا وہ حالات التی مر بھی جن حالات سے یہ علم ہو کر گزرا ہے شروع میں کیسے تھا بعد میں تدوین کس طرح ہوئی پھر کی کیا تدوین ہوئی پھر کون سی کتب آئیں طویل کون سی آئیں اختصار میں کون سی آئیں خلاصہ کیا نکلا اس کے بارے میں دوسری اشر المصنفات فی علم المصطلح کے جو مشہور ہیں کتابیں ہیں علم حدیث کے اندر اصطلاحات حدیث کے اندر جو مشہور کتب ہیں وہ ان کی ان کی ان, ان کتب کی ان وہ تصنیفات ہم بیان کریں گے اور اس کے بعد تعریفات اولیت جو ابتدائی تعریفات ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں اولیہ پہلی ضروری جو تعریفات ہیں ڈیفینیشنز ہیں ہم ان کو بھی اس کے اندر بیان کریں گے آج اتنا کافی ہے جی آپ ایسا کر لیجئے گا کہ اگلے جو یہ مقدمہ ہے جو مختصر تاریخ ہے نبزت تاریخیہ اس کو آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ اور <clears throat> پھر ہم بھی اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تعریفات شروع کر دیں گے جو کچھ کتابیں ہیں وہ بھی اپنے طور سے آپ دیکھ لیجئے گا بلکہ آگے آگے جو کتابیں ہیں ان پر ہمیں کوئی بہت لمبی گفتگو تو کرنی نہیں ہے تو بس آپ صرف دیکھ لیجیے گا کہ کون کون سی اس کے اندر کتابیں موجود ہیں اس علم کے اندر ایک مرتبہ آپ کے سامنے سے وہ گزر جائے تاکہ کبھی کتب خانے میں کبھی کہیں جانے کا موقع ملے کہیں جائیں اور آپ کو وہ کتاب سامنے آئے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کس علم پر مبنی موجود ہے کس علم پر ہے تو یہ جو ہے وہ اصطلاح ہے مصطلح حدیث یعنی حدیث کی اصطلاحات سے متعلق جو ہے وہ یہ کتب موجود ہیں ہمارے کتب خانوں میں اور اس کے بعد پھر ہم بنیادی اصطلاحات کی طرف جلدی آئیں گے وہ ضروری چیزیں ہیں جی آپ آ جائیں جی تو ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ اگلے اپنا وہ مجھے بتا دیجئے گا کہ کب لوگ آپ لوگ اب نیکسٹ کون سے دن آپ لوگوں کے لیے میرے لیے سوموار اور منگل منڈے اینڈ ٹیوزڈے میرے لیے جو ہے نا وہ فارغ ہوتے ہیں